الحمد لله

اللہ کی قریب ہو جاتا ہے اللہ سے تعلق بن جاتا ہے اور راتوں کو دنوں کے جیسے بھی حالات ہو اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس لیے آسان جاتا ہے ایک چیز ایسی ہے جس کو دل سے نکالنا ضروری ہے ہے اور ایک چیز ایسی جس کو دل میں بٹھانا ضروری ہے کہ وہ چیز جب دل میں بیٹھے گی تو دل میں بیٹھے

دوستی مل مل مل رہی اللہ اللہ اللہ اللہ کا تعلق رہا ہے سے سے سے نیاز جان پہچان اور کے کے لیے قربان ہونا آسان وہ چیز چیز رہے اس مقابلے میں کیا چاہیے دل ایک نکال اب وہ یقیناً دل سے اس کو نکالنا آسان نہیں ہوگا تبھی تو مقابلے میں اللہ ہے جس کے اندر دنیا کی محبت جتنی کم ہوگی اس کے کے کے کے دل اندر اندر اللہ کی محبت جتنی جتنی چوٹیوں ساتھ اور جس دنیا کی محبت گھسی ہوگی اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا میں نے پہلی بات کی اگر اللہ کی دوستی چاہیے تو ایک چیز دل سے نکالنی ہوگی وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کا نکالنا آسان نہیں ہے چیزوں کی محبت کا نکالنا آسان نہیں دنیا کی محبت کیا ہے کاروں سے محبت کار گاڑیاں اچھے اچھے گھر اور اچھی اچھی لباس بینک بیلنس کا زیادہ ہونا اور لوگوں کے سامنے لوگ ہمارے پاس آ کر ہمارے مال کی وجہ سے سلوک مانے ہر ہر ہر ایک ایک ایک کو کو کو چیزوں سے سے سے سے محبت محبت محبت محبت ہے ہے ہے ہے سواریوں بڑے کاروباروں یہ چیز جب دل سے نکلے گی تب اللہ ہے ہے اللہ پاک پاک اور ایک جگہ نہیں ہو بہت سارے دور ہو ایک گلاس کے اندر پشاپ استعمال کرنے تیار نہیں ہے اس کے اندر پشاو ہے تو

تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کی محبت دکھاتے سے سے مال زیادہ زیادہ آ آ جائے جائے کام کام بنے بنے بنے گا گا بکواس بکواس بکواس چیزیں تو مالدار بن جا اپنی مرضیات گی زندگی چین ایمان نہیں ملتا چیزوں سے نہیں ملتا تو صحابہ کو جمع کیا یہ دیکھ رہے ہو جی رسول اللہ یہ وہی کھانے ہیں اس کو نہ حلال دے گا نہ حرام دے گا اور کماتے گا کما دے گا اس کو کھانے کے بعد آج جس حالت میں بڑے سے کوئی کو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے جس انسان کے دل کے اندر محبت دنیا کی ہوگی اللہ تعالی اور اپنے والوں کی غلطی اس کی ایسے پہنانے کے بعد پہنانے کے بعد ارے چیزوں میں رہا ہے صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ کپڑے کی چیزوں میں توڑ رہے ہیں یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے یہ وہی لباس تھا جس کو پہن کر تکبر کے ساتھ زمین پر جایا کرتا تھا کہیں نظر آ رہی ہے یا رسول اللہ نظر آ رہی ہے کہیں وہی جو زمانے کے کے کے لیے لیے بڑی بڑی چلتی تھی دس لاکھ لاکھ کر کر لو لو لو لو پانچ اور اور اور بڑھا بڑھا تو آج بھی اس حال میں کوئی منہ لگانے تیار نہیں اللہ نبی کو معلوم تھا صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت نکلے گی تو تو پر پر آئیں گے دنیا کی چاہت کم ہوگی آئیں گے اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک عمر والے کو دیکھ کر چل رہا ہے کبھی اندر بیچے نہیں ہے یاد نہیں آ رہی اندر بیچے نہیں لگی ہوئی ہم میں سے کوئی نیچے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک آدمی جا رہا ہے دل کے اندر شکوا کر رہا ہے اللہ تم نے مجھے چپل کیا دیے چپل کیا دیے اچانک سے ایک آدمی نظر آیا جس کی ٹانگ نہیں تھی اللہ نے اس کو دل کی نورانیت دی دل کی نورانیت کے بعد کہنے لگا اللہ کا شکر ہے تمہیں نے تو نہیں چلنے کے لیے اس کے بعد تو جیسے میں میں میں رہتی کی کی کی محبت محبت چاہیے دنیا سے نکالنی پڑے یہ اصول ہے ہے کاؤنٹر کیوں نماز نکل جاتی انٹرنیٹ بیٹھنے وجہ سے کیوں کیوں فجر نکل نکل رہی رہی ہے ہے اور چیزوں کی کی کی محبت وجہ وجہ سے سے بازاروں نماز اس لیے دنیا کی محبت دل میں ہوئی صحابہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار تھے ہم گندی دوستی اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہم ٹی وی کی سیاست تک کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں دنیا کی محبت اور یہ اتنی آرام سے نہیں کرتی اس کے لیے بڑی محنت ہے بڑی مشقت ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو سکھایا ورنہ کائنات کا سردار ہے اس کے لیے کیا نہیں ہو سکتا گرمی کا وقت ہے آپ علیہ السلام کو سلام آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے سخت گرمی کی حالت میں اور مکہ کی گرمی آج تک مشہور ہے

یہاں آج آج تک تک میں میں نہیں نہیں نہیں نہیں کبھی کبھی ہو کی بنایا ہے ہے ہے دنیا جو اللہ آئے آئے گا گا یہ یہ کوئی کوئی بات پھر آپ کا وہ کمانا کمانا چیزیں استعمال کرنا ہے نہیں نہیں ہے ہے ہے ہے چیزوں کا میں بھی دے رہا رہا ہوں کشتی جا لیکن پانی کو اندر رکھنا باہر نکالنا یہ پتہ کیسے چلے گا گا جب ایک ایک طرف طرف دنیا دنیا نہیں اللہ کا حکم ہے کو رات جائے گا واپس آنے کا پتا کسی چلے گا جب دنیا اور دین کا مقابلہ ہوگا جب پتہ چلے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اچھا دونوں کیوں بیٹھے ہو کہا یا رسول اللہ کو اتنی یہ حالت جو نہیں اللہ کے لئے فرمایا تین دن ہو گئے محمد نے کچھ اندر ڈالا نہیں تین دن ہو گئے محمد کے لئے لحمہ نے کھایا ہے اندر گیا نہیں ایک صحابی نے آ گئے اور صحابی کے بعد جانے کے بعد جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے انہوں نے بکری تیار کی کھانا تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے اوپر سالن ڈال کے بات فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بولا تو فاطمہ نے بھی سادگی سے کچھ نہیں کھایا اس نے سادگی سے کچھ نہیں کھایا سب کچھ ہے اللہ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں کھا لیکن ان کے پاس اللہ تھا یا سب کچھ ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہے اب دنیا کی محبت بھی آ جائے اللہ بھی آ جائے اللہ کی کا سستا نہیں ہے اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا زیفا دنیا مردار ہے مردار کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ تعالی وہ قیام اور دنیا کو طلب کر رہے ہیں ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو بھول جائے گندی دنیا یہ اللہ کو بھول جائے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے کتنا مصروف تھا نماز نکل گئی جس اللہ کے حکم سے ہاں پیشاب اور اور دین کی کی کی کی کی نعمت نعمت رات ہر ہر وقت اس اس کا ہاتھ چل چل رہا ہے ہے ہے زبان رہی رہی کان سن رہے ہیں آنکھیں دیکھ اللہ اللہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میں تھوڑا سا مزدور ہوتا نماز چھوڑ دے دعا کرو ہدایت تو آ جاؤں گا نہیں کہ بھلے دنیا محبت دوسری کی کی محبت نہیں آئے تو اس وجہ سے ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے کی کو ہمیں دل سے نکالنا پڑے گا اس کی مشق بڑوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ساری اسی چیز کی تیاری ہے کہ دنیا کی محبت دل سے دیے میں ہوں گا تو میرے گھر والے پڑھیں گے اس سے بڑا خود کوئی نہیں ہے میں ہوں گا تو میرے گھر والے کھائیں گے تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بڑا دکھ ہے تیرے سے کچھ نہیں ہوتا

وجہ سے اللہ کے قریب پہنچے موت سے محبت موت سے محبت اب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرو کون موت سے محبت کرتا ہے کس سے کس کو موت سے محبت ہے حضرت بلال کا کے وقت کے لیٹے ہوئے بیوی آ گئی حضرت بلال بیوی رونے لگی کیوں ہوتی ہو کیوں ہوتی ہو کہا دنیا سے جانے رو عطا کو رونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ابھی بڑا بڑا مبارک وقت وقت آ آ رہا رہا ہے ہے پیارے حبیب سے سے سے سے ملاقات ملاقات ملاقات ہوگی ہوگی ہوگی بہترین بکر عمر اللہ اللہ جل جلالہ محبت کا دوسرا راستہ موت موت سے محبت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے تحفہ ہے مومن کا تحفہ موت ہے کہ ہر موت انتظار میں ہو رہا ہے اب ہم موت کے کے انتظار میں کیوں نہیں لاکھ لاکھ روپے لگائے ہوں گے جمع کیا ہوگا وہ موت کی تیاری میں میں میں ہوگا ہوگا ارے موت کے تو انتظار وہ جس کی کی بلند ہوگی موت کے کے انتظار میں وہ ہوگا جو روزانہ ہزار مرتبہ شریف لیے ٹائم ہوگا موت کے اس اس لیے کہ کا نظر کی جمع ہو رہا ہے ایک شادی نہیں ہے فرمایا آپ موت کا جی چاہتا چاہتا ہے ہے ہے کہ کہ یا رسول اللہ مرنے کا کا کا جی جی انسان کی کی اس اس اس مال بھی بھی پہنچے پہنچے محنت کو مار جانے جی کرتا آج ہمیں موت کا شوق کیوں نہیں ہے موت سے محبت کیوں نہیں ہے اگر موت سے محبت ہوئی اپنی بیماری سے تنگ ہوگا آج کے مسلمان کو بہت سے محبت بھی چیز ہوتی دانے نہیں چھوڑ سکتے یہ بچہ مگر نہیں چلتے تھے ان کو ہر وقت موت کی تیاری تھی بدنظری سے کیسے بچوں گا گناہوں سے کیسے بچوں گا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ابھی کون پہچان چھوڑے گا ابھی کہاں سے گاڑی رکھے گی بڑا مشکل کام ہے یہ ساری دنیا سے محبت اور موت سے دوری کی وجہ سے ورنہ بادشاہ جا رہا ہے اور ہزاروں گھوڑے اور ساری چیزوں کے ساتھ لگی ہوئی ایک پھٹے پرانے والا کپڑے کپڑے والا آدمی آیا اس کی لگام پکڑ لی وہ جانتا ہے کہ اس کا اس کی لگام پکڑ رہی ہے کہا جانتا ہوں جانتا ہوں یہ بات کرنی بات سنو اب وہ غلط گردن نیچے کرو یہ بات کرنی ہے اب گردن نیچے کی کہا میں غلط کو نوٹ پوری روح مجھ سکر دے دیا ہے وہی نوٹ ہو گیا اور سارے دھن سارا مال سب ایک طرف اور تھوڑا سا موقع دے دوبارہ واپس چلے جاؤ گھر میں تھوڑا بات بات کروں تھوڑا تقسیم بھی کر دوں ارے نادان نبی اللہ نے جو کہ امام علی کے جو کی چھ ورس کو کر دے وہی لوگ اس سی گھوڑے سے نیچے ہاں موت کی تیاری نہیں تھی اس وجہ سے ہمیشہ آنے والا سفر تو جانے کے لیے تیار نہیں تبھی فرمایا سنو موت سے پہلے جب مومن کو اس کی جنت اور جہنم کا مقام دکھا دیا جائے اب اس کو اندر آ جائے گا راتوں کی تاجو چہروں کے گاڑی لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑنا اور ناجائز تعلقات چھوڑنا اور پیروں پیروں کو چھوڑنا حرام کو چھوڑنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے اب جب وہ روپ میں نہیں ہوں واپس اللہ نہیں جائے گی جلدی بھاگ دیا اس مصیبت کی دنیا سے باہر جلدی واپس ہو وہ یوں ہوں ڈھونڈ نکالے گا ایسے لوگ مار رہے ہیں کیسے آگے سے باہر آ رہا اس لیے اس کو اس کا جنت کا مقام بھی کر دیا جب اس نے نمازوں کو برباد کیا وکیل شیخ ہو کر گھومتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ساری رات ناجائز تعلقات میں لگا ہوا ہے اور اپنی مرضیات پر زندگی آنکھیں بھی محفوظ نہیں کان بھی محفوظ نہیں اپنی مرضیات پر اب جب موت آ رہی ہے اس کو موت سے پہلے اس کو اس پہ جہنم کا مقام دکھا دیا گیا اس کی حالت تھا اب بنیاد سے کوئی اتنا کوشش کرتا ہے دوبارہ اندر بھاگ میں یہ کھینچ رہا ہے دوبارہ اندر بھاگ میں کھینچ رہا ہے اس لیے یہاں کی تکلیف بہت آسان بہت تکلیف بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے اس وجہ سے میرے ہم کیوں موت کے لیے تیار نہیں ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرو ہم یہاں پر اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو ہر کی ہڑتال کی سب کو ٹینشن ہے سیاسی حالات کی سب کو ٹینشن ہے قبر کے اندھیرے کا کسی کو یاد نہیں ہے قیامت کی دن کی ہول لاتیاں کسی کو یاد نہیں ہے تو ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے بیان ہو جائے سن لیں گے نہیں ہم اور آپ نے فکر کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر فکر پیدا تو ہم میں سے ہمارا آج والے ماحول میں ہے ہے ہے ہے ہے ہے اس کی وجہ کہ ہم اور اور موت کے لیے تیار ہیں ابھی ابھی جینا تو وقت باقی دیکھ رہا رہا رہا تیس سال سال والا والا جنازہ جنازہ جا جا بائیس بیمار کا جنازہ جا رہا ہے صحت مند کا جنازہ جا رہا ہے گورنر دنیا سے جا رہا ہے موچی دنیا سے جا رہا ہے مولی صاحب دنیا سے جا رہے ہیں صاحب دنیا سے جا رہے قبرستان کے اندر لیکن اپنے آپ کو مکمل کیا اور باقی ہے تیرا وقت بھی بھی باقی ہے ارے قبرستان میں چھوٹی قبریں قبریں بڑی سب چیز چیز کے کے کرنے کرنے راتوں کو کو دیکھنے والوں والوں والوں نمازوں جس طرح تم دنا پھر رہے ہو ہم آج قبر کے اندر موجود ہے ہاں اللہ والا راستے سے جا رہا ہے اس کو اللہ کے سامنے جانا ہے کو حساب حساب کیا ہاں مجھے تھا میرا ہوگا راستے میں جا رہا ہے ایک بڑے پرانے کپڑے والا آدمی ہے حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے فوراً رک گئے حاجی بولے کان پہ کرنی ہے اچھا بھی بولے حاجی میں میں کوئی نوٹ ہوں آپ کی روح کو اس کرنے آیا ہوتا مرحبا مرحبا مرحبا خوش آمدید خوش آمدید حاجی کیا ہو گیا اس لیے خوش آمدید کراؤ ساری دنیا کے اندر جتنے لوگوں سے مجھے محبت کی چاہت تھی نا سب سے زیادہ مجھ سے ملنے کا تعلق تھا اس سے ملنے کا شوق تھا اس لیے کہ اللہ نے نظام بنایا ہے جو مجھ سے ملے گا کہ اسرائیل وہی اپنے رب سے جا کر ملے وہی اپنے رب سے جا کے ملاقات کرے اچھا اللہ جل جلالہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ساری زندگی مجھے راضی کرا اس نے اس کو کہو اس کام جو کام نمٹانا ہے کام نمٹالے اور کام نمٹانے کے بعد پھر ہم اپنا معاملہ شروع کریں کہ اللہ سے ملنے سے بھی بڑا کوئی کام ہے اچھا پھر روح قبض کرنا چاہتے ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا ہاں سجدے میں جا رہے وہ کیا کیفیت ہوگی وہ کیا تعلق ہوگا زندگی کی آخری نماز اللہ کا اور استفتا اور یہ روح قبض نہیں ہو اللہ کے پاس پہنچ تو اس وجہ سے میرے دل کو اللہ کی محبت چاہیے تو دنیا کی محبت دل سے نکالنی پڑے گی اللہ کی محبت چاہیے تو موت سے محبت کرنی پڑے ہم اور موت اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستوں آمان وہ ماحول وہ دوستیاں وہ گیدرنگ ساتھ شیطان مل کر وہ نقصان نہیں کر سکتے جو ایک دعا دوست کرتا ہے ہم نے خوب دیکھا ہے اچھا لائن پہ چلنے والے لڑکے اچھے اچھے لائن پہ ایک دوستی نے برباد کر دیا نہ دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا چھوڑا دلی کو کر دیا اور وہ گلوکار جو قرآن تاریخ کے ساتھ کی شہرت میں آ کر تعلیم رکھی وہ کتنے ساری دنیا کو بچاتا تھا اچھی صحبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہاں سے کام ہو جاتا اور علماء کے گھر میں پیدا ہونے والے نیک لوگ کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے بری بہترین میں رہ اللہ نے انہیں ذریعے قرآن کر دی سات شیطان مل کر وہ نقصان نہیں کر سکتے جو یہ تھوڑا دوست نقصان کرتا اس وجہ سے بہترین محترم بھائی دوستو اللہ کی محبت کتنی سستی ہے یہ اور میرے دوستوں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے محنت لگی تو بہت سارے مر گئے ہم بھی مر جائیں گے بہت سالوں کے اعلان ہوئے ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا بہت سالوں کی جنازے ہوئے ہمارا بھی جنازہ ہو جائے گا بہت سالوں کے لیے کفن سفید خان کے اندر تیار ہو سکتا ہے ہمارا بھی تیار ہو ہو سکتا ہے ہمارا بھی کفن تیار ہو جانے کا کسی کا کوئی وقت پورا نہ ہو لیکن خدا کے لیے یہاں سے اٹھتے ذرا سوچ کر جاؤ کون سی زندگی کا ہم وہاں نقصان کر رہے ہیں کون سی زندگی کو ٹھوکر مار رہے ہیں جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا ہے یہ بڑے بڑے جاندار جو سارے کے سارے قبروں کے اندر چیت کر گئے ہیں آج ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے کوئی ہے سور فاتیہ کا پہنچانے والا کوئی ہے درود شریف کا پہنچانے والا آج ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں اس وجہ سے میرے پیلو بہت کا فرمانا بہت کا سفر میرا آپ کا کچھ ہو گیا ہے خدا کے واسطے اس کی تیاری میں لگو اس کی تیاری یہی ہے ہم دنیا کی ضروریات میں لگیں دیکھو بیت الخلا میں کوئی ہر وقت نہیں بیٹھتا اپنی ضرورت سے پانی ہو کر وہاں کھا جاتا ہے بیٹھتا خراب ہے چوبیس گھنٹے کو دسترخوان میں بیٹھ سکتا ہے بالکل خراب ہو میں جانا ضرورت ہے سمجھتا ہے اس کو اسی طرح دکان دنیا کے معاملات میں سب ضرورت ہے مسجد سے ہفتہ ہو گیا مسجد کی شکل پورا پورا ہفتہ ہو گیا

اس وجہ سے محنت لو اللہ سے دوستی کر لو اللہ سے یادیں لگا لو اس کا بہترین حل دنیا کی محبت نکالو اور آخرت کی محبت بھی کے اندر پیدا کرو موت کی محبت بھی کے اندر پیدا کرو اس کا ایک پہلے بھی میرے وظیفہ بتایا تھا یہ بھی وظیفہ ہے روزانہ آدمی کی نیت کرے اللہ کی ذات سے ہوگی یہ کچھ جھٹکا ضرور لگے تو وظیفہ بتانا سب کریں گے بھائی ان شاء اللہ ہاں بھائی شروع روزانہ رات کو سونے سے پہلے دونوں ہاتھ سیکھے کرو دو آسکیے کر کے ماتھان بن کرو میری موت کا وقت قریب آ گیا فرشتہ مجھے لینے کے لیے آ گیا اب سوچو میرا جو پیسہ رکھا ہوا ہے گیا جو میرے استری کر کے کپڑے رکھے سب گئے وہ جو میرے خوبصورت چپل رکھے سارے گئے میری ماں میرا باپ میرا گھر میری دکان میری سواری یہ روزانہ سوچے روزانہ سوچے رات کو سونے سے میرے سیدھے ہاتھ کر کے سب گیا اور فرشتہ آ رہا ہے اب وہ کہ آپ کو نام لے کے پہلے چنے اگر تم نے توبہ والی کی تلیلہ مزاری دے یہ فرشتہ تیرے سے یوں پس کرے گا تو تیرے بدن بدن کی ایک حصے اور ٹوڑوں میں کرتا ہو اور اگر تم نے توبہ والی کی تلیلہ مزاری خلق کرنے کے بعد دے روزانہ پانچ منٹ کرے وزیفہ ہے اب کیا ہوا موت کا وقت ہے کہ ہاں چیک جی رہے ہیں باپ چیک جی رہے ہیں ابھی تک کسی کی بھی نہیں سن رہا جاؤ تمہارے آگے اللہ کا حکم سب سے بڑا اس کی روح پس کرنا ضروری ہے روح میں ہو گئی اب کو ادھر کر کر غسل لینا ہے جو ادھر ادھر کر کر غسل لینا ہے اب میں اس قابل نہیں رہا کہ اپنے ہاتھوں سے نہ اس قابل نہیں رہا کہ غسل کھانے کے چلے جاؤں روزانہ پانچ منٹ کا وظیفہ کرو کہ کی دنیا بدلے ضرور بدلے پھر یہ کرو کہ میرے کفن کے اوپر رسی بند ہوئی اب پیارے تیرا دنیا سے معاملہ بالکل ختم تیری خواہشات سارے ختم تیری دنیا کے سارے ٹینشن سارے معاملہ ختم یہ کفن کی رسی بند اور اس کا چہرہ بھی کوئی نہیں دے سکتا

نہیں نہیں آپ کھلتی ہے ہے روزانہ پابندی سے سے سے سے وظیفہ پر مجھے قبر اتار اتار دیا آواز اس اس اس اس اس کی کی کی اولاد اولاد نہ کے کے کوئی اپنے ہاتھ تاکہ دنیا کو کو کو پتہ چلے کہ کہ جس لیے لیے وہ حرام دے دے کر کر کر حالات اپنی اندر ہاں بعد بند بند اور اچانک میرے میرے بیٹے آئی باپ کا کا بولنے والا سنا باقی مٹی بھی دو واسطہ ختم ہو گیا اور اب

مادیوں کس طریقے سے تمہیں لباس پہنا کس طریقے سے چہرہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی آپ نے جسم جسم کے اندر اور شادی کے اندر کاروبار کے اندر اس کو یہ بتایا اپنی مزیات پر زندگی گزاری روزانہ پانچ منٹ کا وظیفہ کرو میرے عزیزوں یہ پابندی کرو کہ چند دنوں کے اندر داغے کرنا بھی آسان چند دنوں کے اندر ناجائز دوستیاں بھی چھوڑنا آسان چند دنوں کے اندر موسیقی گانے سب چھوڑنا آسان یہ وظیفہ کریں کہ بھائی سارے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور اپ کو اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے واقعی دعا ہے